دعوت خطاب دوں گا ہمارے لاہور کے مہمان جناب حضرت مولانا قاری علی الدین شاکر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنا خطاب پیش فرمائیں قاری علی مدین شاکر أما بعد فأعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن امبلا شاجیل روح میو ندی بولی بلیر وللرسول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 امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا کا سارا دین ادب کے ارد گرد گھومتا ہے ادب ہوگا تو سب کچھ ملے گا ادب نہیں تو کچھ نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں ہے مالک کائنات ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حاضری نصیب فرمائے امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں موجود ہے مدینہ طیبہ کا گورنر لایا اور ملاقات کی امام مالک رحمت اللہ کو کہنے لگا حضرت جی آج میں فارغ ہوں ذرا کوئی نبی کی حدیث سنا دو نبی کا فرمان سنا دو امام مالک رحمت اللہ ناراض ہو گئے جلال میں آ گئے فرمانے لگے مدینے کے گورنر تجھے شرم نہیں آئی تجھے حیا نہیں آئی چلتے پھرتے تجھے نبی کی حدیث سنا دو نبی کا فرمان اتنا لاوارث نہیں ہے ہے امام مالک رحمت اللہ نے فرما دیا تو تو نے نے کی گستاخی کیا ہے تو نے کیوں کہہ دیا میں فارغ ہوں مجھے حدیث سنا دو مدینے کا گورنر تھا رونے لگ گیا آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اپنے گھر نہیں گیا اپنے دفتر نہیں گیا سیدھا مدینہ کی قاضی کی عدالت میں پیش ہو گیا اور سام صاحب سے بے ادبی ہو گئی اور قاضی صاحب اس سے گستاخی ہو گئی مجھے کوئی سزا دیجئے قاضی صاحب کہنے لگے کیا ہوا کیا بنی کہنے لگا میں نے بے ادبی کی ہے مجھے کوئی سزا سنا دا قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا تو مدینہ کا گورنر ہے تجھے استثنا حاصل ہے میں تجھے نہیں دے سکتا میں تیری کیس کی سماعت نہیں کر سکتا وہ بھی مدینے کا قاضی تھا حکم جاری کر دیا مدینے کے گورنر کو چالیس کوڑے لگائے جائیں مدینے کا گورنر گھر نہیں بھاگا اپنا کرتا اتار کر فوراً چالیس کوڑے لگوائے جائیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں سالت میں میں دنیا سے نہ چلا جاؤں چالیس کوڑے کھا کر پھر مدینہ کا گورنر گھر نہیں گیا پھر امام مالک کی خدمت میں آ گیا ہے حضرت جی اب تو حدیث سنا کوڑے کھا کر آ گیا ہوں امام مالک رحمت اللہ نے حدیثیں سنانی شروع فرما دی ایک سنا دی دو سنا دی چالیس حدیثیں سنا دی کہنے لگے مدینے کا گورنر امام مالک رحمت اللہ کو کہنے لگا حضرت جی پہلے ایک سنا سنانے کو تیار نہ تھے اب چالیس سنا دی امام مالک رحمت اللہ فرمانے لگے کوڑے بھی چالیس کھا کر آیا ہے آپ اسے اندازہ لگا مدینے کا گورنر ہے امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں تو نبی کی حدیث کو نبی کے فرمان کو لباری سمجھتا ہے اس لیے مسلمانوں ادب کرو ادب کے ساتھ رہو چونکہ حاضری مقصود تھی فرمائے اللہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے واخر الحمد الحمدللہ رب